مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا القمہ شام آئے اور ایک مسجد میں داخل ہوئے اس میں نماز پڑھی پھر لوگوں کے ایک حلقے میں جا کر بیٹھ گئے اتنے میں ایک صاحب آئے تو مجھے ان کے گرد تو مجھے ان کے ارد گرد لوگوں کے اکٹھا ہونے اور ان کی وجہ سے ایک خاص حیت اختیار کر لینے کا پتہ چل گیا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاص شخصیت ہیں القامہ نے کہا وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح پڑھا کرتے تھے کیا تمہیں وہ یاد ہے اس کے بعد اسی پہلی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سترہ